السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 589 رمضان کے متعلق اور شب قدر کے متعلق آج کا سبق سن لیجئے رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے قرآن شریف میں اس کو ہزار مہینوں سے بھی افضل بتلایا ہے ہزار مہینے کے تراسی برس چار ماہ ہوتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے اس نے گویا تراسی برس چار ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ ہزار مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ افضل ہو اللہ کے شانو کا حقیقت بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدر دانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی شان نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے پہلی امتوں کو نہیں ملی اور بعض حدیثوں میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمر کو دیکھا کہ بہت بہت عمریں ہوئی اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہے تو بھی ناممکن اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی اور اگر کسی خوش نصیب کو دس راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا آٹھ سو تینتیس برس چار ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزرا اس لیے یہ جب اخیر یاشرہ شروع ہو رہا ہے سب جگہ اس میں بہت اہتمام کے ساتھ کچھ نصیحتیں ذہن میں رکھ لیں اگر جو ہے یہ آخری اشرے میں آدمی اعتکاب میں بیٹھ جائے مسجد میں تو یہ شب قدر اسے مل ہی جائے گی ہر حال میں مائیں بہنیں بھی اعتکاب میں بیٹھ جائیں تو انہیں بھی اس قدر مل جائے گی ہر حال میں اور ایک اہم بات یہ کہ بھائی آپ چلو پوری رات عبادت نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم بہت اہم نصیحت ہے بہت اہم نصیحت ہے بہت اہم نصیحت ہے کہ یہ جو آخری عشرے کی راتیں ہیں کم سے کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ دے دیں گے تو ہم تو غافل لوگ ہیں بھائی بے کم سے کم اتنا کر لو اور اگر احتکاب میں بیٹھ جاؤ تو بہت اچھا ہے تاک راتوں میں یہ رات آتی ہے یہ ذہن میں رکھنا راتوں میں اب میں میں تو اپنے ساتھیوں کو یہ رائے دیتا ہوں کہ بھائی حرم شریف کی طاقرات ہوگی یا ہمارے ہندوستان پاکستان میں رات نہیں ہوگی ہندوستان پاکستان میں تاکرات ہوگی تو وہاں تاکرات نہیں ہوگی اس کے لیے دسو راتوں میں جو ہے عبادت میں لگ جاؤ اس لیے علماء نے لکھا ہے ہرمین شریفین کے تاکراتوں کا زیادہ اعتبار ہوتا ہے یہ علماء نے لکھا ہے ہمارا شیخ رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ ابھی ہرمین شریفین کے تاکراتوں کا خیال رکھو تو وہاں تاکرات ہوگی یہاں نہیں ہوگی یہاں ہندوستان میں تاخرات ہوگی وہاں نہیں ہوگی میں کہتا ہوں دس راتیں عبادت میں گزار لو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ اعتکاب میں بیٹھنے کی کوشش کریں مائیں بہنیں بھی اعتکاب میں بیٹھنے کی کوشش کریں اور جو آسانی سے آسان ہو سکے میں کم سے کم عبادت میں آدمی گزارے یہ میری درخواست ہے اور بہت کلمہ کلمہ بہت پڑھو استغفار بہت پڑھو استغفار بہت کرو امت کے لیے دعا بہت مانگو اپنے لیے بہت دعا مانگو دس دن کی قربانی دے دو تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا اور ایک دوسرا اعلان سن لیجئے کہ اب میں نے کچھ سبقوں کے اندر یہ مضمون آئے گا کہ یہ سبق میں مدینہ منورہ سے دے رہا ہوں لیکن اب میں پہنچا ہوا ہوں ہندوستان مہندی والی مسجد سے بیان کر رہا ہوں آج سے تو آپ کے دل میں بدگمانی ہوگی کہ صاحب مولانا تو یہاں بیان کر رہے ہیں اور مدینہ کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ بدگمانی دور کرنے کے لیے کہتا ہوں یہ سبق میں جو ہے دس دس پندرہ سات آٹھ ایسا سبق میں تیار کر کے رکھ دیتا ہوں تاکہ مجھے جو ہے تو کئی سبق ایسے ہیں جو مدینہ منورہ میں تیار کر چکا ہوں میں اس کے لیے اگر مدینہ کا تذکرہ ہو مطلب یہ ہے کہ وہاں کا سبق ہے جو میں نے وہاں تیار کیا یہ سبق تیار کرنے میں مجھے کافی وقت لگتا ہے کبھی موڈ ہوا کبھی طبیعت ٹھیک ہوئی کبھی مشغولیت کم ہوئی تو دس سبق ساتھ تیار کر دیے ایک طرف رکھ دیے ایک ایک کر کے بھیجنا شروع کر دیا تو کسی میں اگر یہ تذکرہ آئے کہ مدینہ منورہ سے سبق ہے سمجھ لیجئے کہ وہ سبق وہاں کا تیار کیا ہوا ہے اگرچہ میں یہاں ہوں لیکن سبق وہاں تیار کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان راتوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایک دعا بہت مانگا کرو حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ جب بھی تجھے شب قدر ملے تو یہ دعا ضرور مانگنا اللہ ان کا آفو ان تو حب الفا فاف عن اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اے اللہ معافی کو پسند کرتا ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یہ آشرے میں یہ دعا بہت مانگتے رہنا اللہ ان آفون کریم ان تو حب الفا فاف کریم کا جملہ بھی بڑھا سکتے ہیں اس کے اندر تاکہ اس کا کرم شامل حال ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو ان راتوں کی قدر کرنے کی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین